ابراہیم بن محمد جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں ان سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے تو کہتے نہ آپ بہت لمبے تھے نہ بہت پستہ قد بلکہ لوگوں میں درمیانی قد کے تھے آپ کے بال نہ بہت گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تھے نہ آپ بہت موٹے تھے اور نہ چہرہ بہت گول تھا ہاں اس میں کچھ گولائی ضرور تھی آپ گورے سفید سرخی مائل سیاہ چشم لمبی پلکوں والے بڑے جوڑوں والے اور بڑے شانے والے تھے آپ کے جسم پر زیادہ بال نہیں تھے صرف بالوں کا ایک خط سینے سے ناف تک کھچا ہوا تھا دونوں ہتیلیاں اور دونوں قدم گوشت سے پر تھے جب چلتے زمین پر پیر جما کر چلتے پلٹتے تو پورے بدن کے ساتھ پلٹتے آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی آپ خاتم النبیین تھے لوگوں میں آپ سب سے زیادہ سخی تھے آپ کھلے دل کے تھے یعنی آپ کا سینہ بغض و حسد سے آئینے کی مانند پاک و صاف ہوتا تھا اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے نرم مزاج اور سب سے بہتر رہن سہن والے تھے جو آپ کو یکا یک دیکھتا ڈر جاتا اور جو آپ کو جان اور سمجھ کر آپ سے گھل مل جاتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا آپ کی توصیف کرنے والا کہتا نہ آپ سے پہلے میں نے کسی کو آپ جیسا دیکھا ہے اور نہ آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اڑتیس یہ حدیث ضعیف ہے